اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے متقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے متقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے متقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے مسل محبوب میں حائل ہے فقط خواہش نفس مسل محبوب میں حائل ہے فقط خواہش نفس اسی دیوار کو ڈھانے سے خدا ملتا ہے اسی دیوار کو ڈھانے سے خدا ملتا ہے اسی دیوار کو ڈھانے سے خدا ملتا ہے عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل عقل کی روشنی بنتی ہے حجاب منزل خود کو دیوانہ بنانے سے خدا ملتا ہے خود کو دیوانہ بنانے سے خدا ملتا ہے کتوس کا گرانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے دل پہ بھی ضرب لگانا ہے بھی ضرب لگانا ہے مبارک لیکن نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے بے نیازی سے تو حاصل نہیں ہوتا بت بھی بے نیازی سے تو حاصل نہیں ہوتا بت بھی شیخ کے ناز اٹھانے سے خدا ملتا ہے شیخ کے ناز اٹھانے سے خدا ملتا ہے رحمت حق کو ہے در اصل بہانہ درکار رحمت حق کو ہے در اصل بہانہ درکار اہل تقوا کے بہانے سے خدا ملتا ہے اہل تقوا کے بہانے سے خدا ملتا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے بتقد کا گرانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے